عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے اچھے اور بہتر لوگ ہمارے زمانے والے ہیں پھر وہ لوگ جو ان کے بعد ہوں گے پھر وہ لوگ جو ان کے بعد ہوں گے پھر جھوٹ عام ہو جائے گا یہاں تک کہ آدمی گواہی طلب کیے بغیر گواہی دے گا اور قسم کھلائے بغیر قسم کھائے گا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کے سب سے بہتر گواہ وہ ہے جو گواہی طلب کیے بغیر گواہی دے تو اس کا مفہوم ہمارے نزدیک یہ ہے کہ جب کسی سے کسی چیز کی گواہی حق بات کی خاطر دلوائی جائے تو وہ گواہی دے گواہی دینے سے باز نہ رہے بعض اہل علم کے نزدیک دونوں حدیثوں میں تطبیق کی یہی صورت ہے جامع ترمزی حدیث نمبر دو ہزار تین سو تین یہ حدیث صحیح ہے